السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وہی سما کن تم فول وجوہ حكم شطرا كا تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ اٹھنا بار بار وجہ کا آپ کے چہرے کا فس سمائی آسمان کی طرف فلاں کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف کہ تر آپ اسے پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی قد نرا تقلب کفی سما فلاں فلنولينك کا قبل کہ ہم آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا اور اللہ نے کہا فول وجہ کا شطر المسد الحرام اب آپ قبلہ جو ہے مسجد حرام کو بنا لیں یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہوگے مسجد حرام کی طرف قبلہ وہی تمہارا قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے وہ ان الدین اوت الکتابہ لََ علم الحق مبیم یہ جو یہودی ہیں انہیں اپنے انبیاء کی وجہ سے پتہ چل چکا ہے اپنے انبیاء کی وساطت سے انہیں پتہ چل چکا ہے ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا لیکن وہ حسد اور اناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا وہاں انہوں نے کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس ہر نشانی لے کے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے اور اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کے سب کر رہے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں آپ کے نبی ہونے کو جانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کی انہیں پہچان ہے بالکل اسی طرح آپ کے اندر انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن حسد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے انات کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ان نشانیوں کو بھی چھپاتے ہیں الحق فلا تکونن من الممترین اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی ہے آپ کی طرف ہم نازل کرتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے سچ ہے آپ اس میں شک ہرگز نہ کریں ترجمہ سنیے فرمایا قد تحقیق نہ را ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا پھر سمائی آسمان کی طرف فالانہ کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف کے ترغاہا آپ پسند کرتے ہیں اسے فولی پس پھیر لیں آپ وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف شطر طرف مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں وہ اور جہاں کہیں بھی ماں کن تم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے پہلی پہلے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تھا کہ آپ پھیر لیں بعد میں تمام کو مخاطب کیا گیا کہ تم سب پھیر لو اپنے چہرے رہو اسی کی جانب و ان الدینہ اور بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب لََ البتہ وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ جانتے ہیں کہ قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بی غافل بے خبر اماں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں والن اور البتہ اگر آتیتا آپ لے آئیں الدینہ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب بکل آیتین آیتن ہر قسم کی نشانی ماں تابیو تب بھی نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی وما انتا اور نہیں ہیں آپ بھی تابی ان پیروی کرنے والے قبلتا ہم ان کے قبلہ کی وما باز اور نہ ان کا باس بھی تابع ان پیروی کرنے والا ہے باس کی قبلے کی والا ان اتباتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی پیچھے بھی اس طرح کی آیت گزری ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی ممبادی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم ان کا اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو کیا ہوگا ان کا یقیناً آپ ایزن اس وقت ہو جائیں گے لمین ظالمین ظالموں میں سے اللہ دینہ وہ لوگ آتئنہ ہوں جن کو دی ہم نے کتاب یارفون ہوں وہ پہچانتے ہیں اسے وہ رسول کو پہچانتے ہیں کما جیسا کہ یارفون وہ پہچانتے ہیں ابنا اہم اپنے بیٹوں کو و انا اور بے شک فریقن ایک گرو ان میں سے لیک تمون الحق کا البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو وہم یا علمون حالانکہ وہ جانتے ہیں ولیق الحق کو حق یہ حق ہے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا تکوننا پس نہ آپ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلم